ابو آوس نے ہمیں اشعاد سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا یہ بات آپ پر گراں گزری اور میں نے آپ کے چہرے پر غصہ دیکھا کہا تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ رضاعت کے رشتے سے میرا بھائی ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خواتین اپنے رضائی بھائیوں کے معاملے کو دیکھ لیا کرو یعنی اچھی طرح غور کر لیا کرو کیونکہ رضاعت بھوک ہی سے معتبر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھ